حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے ٹڈی دل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا سب سے زیادہ تعداد والا لشکر ہے میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ حرام کہتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو انیس